ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ سے لگائے ہوئے اپنا رخ اسی کی طرف کیے ہوئے ہے اسی کی طرف کان لگائے ہوئے ہے انتظار میں ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے تو وہ فوراً سور پھونک دے مسلمانوں نے کہا ہم ایسے موقعوں پر کیا کہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہو حسب اللہ ہو و نیم الوکیل توکل نا اللہ رب و نا و رب و ماں ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کار ساز ہے ہم نے اپنے رب اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے راوی کہتے ہیں کبھی کبھی سفیان نے توکل نا اللہ رب و نا کی بجائے اللّہ توکل نا روایت کیا ہے اس کے معنی بھی وہی ہیں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تینتالیس یہ حدیث صحیح ہے